بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يهدي ويعين وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور حدیث کی ابتدائی چھ آیات آپ کے سامنے گے اللہ رب العالمین نے قرآن کو توحید کے بیان کے لیے اور اپنی توحید کو صحیح طریقے سے سمجھانے کے لیے نازل کیا قرآن میں اللہ رب العالمین نے توحید کو کئی ایک طریقے سے بیان کیا کبھی اصل توحید کو ذکر کر کے کبھی اہل توحید کی جو اچھائیاں ہیں یا ان کا جو اچھا انجام ہے ان کے واقعات کو ذکر کر کے کبھی ان لوگوں کے واقعات کو یا ان لوگوں کے انجام کو ذکر کر کے جنہوں نے توحید کے اندر کمی کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں یا تو دنیا میں عذاب دیا یا پھر آخرت میں سزا دے گا اس طرح سے اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر پورے قرآن میں کیا اور اس کی اہمیت کا اندازہ قرآن کی پہلی صورت سورہ فاتحہ سے لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اس سورہ کو شروع کیا تو سب سے پہلے اپنی توحید سے شروع کیا اس میں جس چیز کو اہم اور سب سے بے حیثیت بنایا وہ توحید والی چیز ہے اور جس چیز کو جس آیت کو اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کا خلاصہ بنایا وہ توحید کی آیت چاہیے کرنا خود و عیا کرنا چاہیے عبادت صرف اللہ کی اور مدد صرف اللہ کی ابن القیم نے اس پر باضابطہ ایک کتاب لکھی ہے مدارج السالکین بھائی زمانہ سے عیا کا نام ہوا عیا کا اور بعض طرف نے کہا کہ کا نام ہوا عیا کا رکھتا اس میں اللہ نے پورے دین کو جمع کیا تو دین کا جو مقصد ہے قرآن کے حضور کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے توحید کو سمجھنا قرآن جس کو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھا گیا تو اللہ رب العالمین کی راہ پر چلتے ہوئے جنت کو پائے گا اور اگر اس کو اپنی سمجھ یا اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی سمجھ کے مطابق سمجھا گیا تو یہ ایسی گناہی ہوگی اور جہنم میں جانے کا سبب اسی لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں میں ان شاء اللہ ان میں سے ایک کو مختصر طور سے بیان کروں گا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنے تفصیل کے مقدرے میں ذکر کیا ہے کہ قرآن کی تفصیل کو ذکر کرنے کے لیے تفصیل بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے کہ قرآن کی تفصیل یا تو قرآن سے کی جائے اور ایسا بہت سارے لوگوں پر ایسا العالمین نے قرآن کی تفصیل قرآن سے کی مثال اس کی اللہ کے عالم نے سورہ فاتح نے کہا صراط الذین انعمت علیہم جو دعا کرتے ہیں ہم لوگ کیا اللہ ہم لوگوں کے راستے کی ہدایت سے جس پر تم نے اپنا انعام کیا

تو نمبر ایک قرآن کی تقسیم قرآن کی آیات سے اور دوسری جگہ سے جائے گی نمبر دو قرآن کی تفصیل حدیث سے ہوگی اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں ہم ایک مثال دے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مرغی مطلوب آ رہی تھی مطلوب آ رہی تھی سے کون مراد ہے اور واجب سے کون مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقصود علی کی سمراج یہود ہے اکالی سمراج نسارا تیسرا قرآن کی تفصیل صحابہ اور طلب کے فیصل سے کرنا اب یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس زمانے عام طور سے ہر وہ

پہ چل جا کے سمجھتے تھا اور یہ سنانی سڑک کو چھوڑ کر قرآن کی تصدیق کو جو کوئی اپنی سمجھ سے سمجھے گا وہ گمراہ گمراہی میں جائے گا گمراہ ہو جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر آج کے زمانے میں تفصیل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے عربی زبان کا سہارا دے گا ڈکشنری نکالے گا دیکھے گا کہ لفظ کا کیا مانا ہے اب اس کا جو مانا ڈکشنری نمبر اور کے حساب سے ترجمہ اور تفصیل کر دے گا اور آج کا اندازہ رب العالمین ہے ایک لفظ کو کئی ایک جگہوں پر استعمال کیا ہے اور اس کا ایک اسی لفظ کا ایک جگہ پر ایک مانا ہوتا ہے دوسری جگہ پر دوسرا مانا ہوتا ہے یہ لفظ کس نے بیان کیا لوگوں کو ڈکشنری میں جائیے گا تو یہ فرق نہیں ملے گا لیکن جب صحابہ امام کا عالم اجنائی کے پاس آئیے گا تو یہ فرق آپ کو مل جائے گا مثال اللہ رب العالمین نے فرمایا وقوع اللہ نمان کی کہ اللہ کے لیے بیان کرو کیسے قنون اور قنون کا بعد مانا لوگوں نے لمبا قیام بلا دیا اب یہاں پر اللہ رب العالمین کے پانی کا مطلب لمبا بیان کرنا دوسری جگہ کا پانی صاف وہ عورتیں جو نیک ہوتی ہیں پانی صاف ہوتی ہیں یہاں پر پانی صاف مانا لمبا کما نہیں ہے یہاں پر پانی کا کمانا شوہروں کی حاصل کرنے والی اور یہ کس سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ فرق لغت سے نہیں ملے گا اور ایسے بہت ساری مثالیں ایسی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تفصیل کرنے کے لیے لازم ہے کہ صحابہ کو سمجھا جائے ان کو کرا جائے اس کی تفصیل چوتھی چیز عربی زبان یہ آخری کام ہے کہ اب اگر کوئی ایسا لفظ آ گیا جس کا نہ قرآن سے قرآن کی تفصیل کی گئی ہو نہ قرآن کی حدیث سے نہ قرآن کے اخبار سے تب آخر نے اس کی تکلیف جو لوگوں سے کیا آپ اس کو لے گئے اسی لیے جب قرآن کی تفصیل کرنے میں لغت اور صحابہ کی تفصیل چلا جائے تو ہم لغت کو چھوڑ دیں گے اور صحابہ کی تفصیل چھوڑیں گے بعض لوگ گمراہ اسی وجہ سے ہوئے کہ جب ایسی بات آ رہی سامنے کہ لغت اور صحابہ کی تفصیل ایک دوسرے سے ٹکرا گئی انہوں نے لغت کو پکڑا اور صحابہ کو چھوڑ دیا اب اسی وجہ سے جڑا ہو میں جانتا مختصر وقت سے آپ کے سامنے اس کی مختصر تفصیل پیش کروں گا اور جو اللہ عبد العالمین استطاعت دے گا اس کی بیان کروں گا بقیہ اللہ عبد العالمین نے اگر توفیق کی تو آئندہ بیان کروں گا اللہ عبد العالمین نے فرمایا تھا اللہ یہ تصویر بیان کرتی ہے تصویر کا دو منا یا تو اللہ رسل عالمی کو ایپ سے پان بیان کرنا کہ اللہ رسل عالمی کو کوئی ایپ نہیں اللہ رسل عالمی کو کوئی لفظ نہیں یہ بیان کرنا آپ اس کی مثال اللہ رسل عالمی کے کون طریقے اللہ رسل عالمی نے دیا فسبح بحمد ربك واستغفر کہ آپ رب کی تصویر بیان کیجیے اور اس کی حمد بیان کیجیے اور پھر اس سے پار کیجیے تو تصویر سے کبھی مراد اللہ کو ایپ سے پار کرنا ہوتا ہے اور جب کبھی کوئی بندہ اللہ کو ایپ سے پار کرتا ہے اس کا مطلب وہ اللہ رب العالمین کو اس کی تعریف بھی بیان کرتا اس کو کمال کے اعلیٰ درجے میں رکھتا ترتیب کا دوسرا مانا نماز کیا ہے فصل کے یوں حکم رفل و اکیلا صبح اور شام میں اس کی تصویر بیان کرو بعض علماء نے کہا اس کے بعد نماز پڑھنا تو تصویر کا یہ تو مانا آتا اب عزتی کئی ایک آیات ہیں جیسا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت النور میں بھی عزت کی ایک آیت کو ذکر کیا ہے تو اللہ العالمین کو بےحد کرا دیتی ہے کون کون سی چیزیں کامان طرح آپ کو بھی ہیں آسمان میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور زمین میں زمین میں انسان بھی ہے جن بھی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں چاہے انسان ہو چاہے اس کے علاوہ جان یا حیوان ہو نوازات ہو جمالات ہو سب اللہ رب العالمین کی تصویر بیان کرتے ہیں سب اللہ رب العالمین کو بیان کرتے ہیں اب کیسے کہتے ہیں لا تصویر ہم تم ان کی تصویر کو نہیں سمجھ سکتے اللہ رب العالمین نے کہا ہے ہم مانتے ہیں کہاں کہتے ہیں اب اپنے بات کا انکار کرتی ہے یہ دیوار بات کر رہی اس دیوار کو توڑنے کی اختلاف عتل انکار کرتی ہے لیکن اللہ نے کہا نہیں یہ کرتی ہے تو ہم عقل کو دور رکھ دیں گے اور اللہ رب عالمی کی بات کو تسلیم کر دیں گے یہی ہے اسلام اور یہی ہے الا اللہ کا مطلب تو تمام آپ کے وہ عزیز الحیب اور اللہ حسل عالمی عزیز ہے عقیم عزیز کے کئی ایک معنی آتے ہیں جن میں سے ایک معنی غلبہ کیا ہے اللہ عقل عالمی اللہ اکلا عالمی عزت والا ہے عزت کی نیتیت اللہ کے پاس ہے عزت اس کے ہاتھ میں اور اللہ حکمت حقیق ہے حقیق کا دوسرا مانا عالم کے لیے آتا ہے اور حقیق کا فقرا مانا حاکم کے لیے آتا ہے حکمت عالم اور تین معنوں کے لیے استعمال ہوتا اللہ عزیز بھی ہے اللہ حکیم بھی ہے یعنی عزت بھی اللہ کے لیے اور حکمت اور حکومت دونوں اللہ کے لیے جب یہ دونوں صفتیں ایک ساتھ آتی ہے تو اس کا ایک معنی پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے بعض لوگ حکیم ہوتے عقل مند ہوتے بہت سارے لوگ ہوتے عقل مند حکمت والی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کی حکمت والی باتوں کو یا تو اگر حکیم ہے تو ایسے حکیم کو ذلت آتی ہے لیکن اللہ حکیم اس کو ذلت نہیں حکیمت کو اللہ حکیم ہے اور ساتھ ساتھ عزت والا بھی حکیم ذلت نہیں آتی اور ایسا ہے کہ کبھی کوئی حکمت والی بات پیش کرتا ہے جتنی بھی حکمت والی بات ہو اس کو لوگ رد بھی کر سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی بات کو کوئی نہیں رد کر سکتا کیونکہ اللہ حفیظ بھی ہے اور اپنی حکمت والی چیزوں کو نافذ کرنے پر قابل ہوئی تو جب عزیز اور حفیظ ایک ساتھ مل کر آتا ہے تو اس کا ایک الگ معنی آتا ہے اب بہت سارے الگ الگ انشاءاللہ جب وہ آیا تھا آپ کے سامنے پڑھی جائے گی تو پھر اس کو ذکر کیا جائے گا کروں کوئی کچھ جمع ہوا کے بتاؤ زمین اور آسمان کی بادشاہ اس کے لیے ہے اللہ کے لیے اللہ اللہ علیہ نے زمین اور آسمان کی بادشاہ ذکر کر کے اس بات کی طرف کر دی تھی کہ جب بادشاہ ہوتی ہے جب مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے زمین کا تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں کی جائے گی اور جب اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں تو پھر عزت اس کے علاوہ اور کس کے پاس ہوگی عزت کا مالک اور کون ہوگا اور جب اس کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں تو پھر ہاتھ ہی دنیا کا اس کا مطلب اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے لہو ملک اس کا ماواہی بتاؤ ہی دو اہم چیزوں کو ذکر کیا انسان چاہ کر بھی کبھی بھی ان چیزوں کا مالک نہیں ہو سکتا اسی لیے اللہ اچھا اس نے اپنی ملکیت کا ذکر کیا پھر حیات اور موت کا تبصیلہ کیا اس بات کو سمجھانے کے لیے سن لو تمہاری آج اتنی ہے اتنے کہ جتنا بھی آگے ہو جاؤ تم کبھی اللہ العالمین کے سامنے مانی کی سے نہیں سکتے کچھ ہو ہی نہیں کیوں کیونکہ اللہ وہ ہے جو پیدا کرتا ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو مانتا ہے کیا تمہارے پاس اس چیز کی نیتی ہے اور جب تمہارے پاس اس چیز کی ملکیت نہیں ہے پھر تم کیسے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر کو معمول بنا کرو پھر تم کیسے اس سکھ کو جو رب کے پاس آ کر اپنے اندر لاتے ہو کیسے وہ سکھ جس کو اللہ رب العالمین نے پانچ وقت کی آواز میں اور نماز میں اپنے لیے خاص کیا تھا اللہ سب سے بڑا صرف اللہ تم نے لوگوں پر تکبر کیا اور یہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم بھی مرے ہیں حالانکہ تم جتنے بھی مرے ہو جائے ہو جاؤ اللہ سے بڑے نہیں ہو تو اسی لیے اللہ کی جو صفت ہے کبریائی ہی اور جس سے تکبر کا لفظ نکلا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے مستقل کر اسی لیے اللہ نے تکبر کو حرام کیا تو اللہ نے اپنی ملکیت میں سے دو اہم چیزوں کو ذکر کیا انسان کیا کر بھی اس کا مالک نہیں ہو سکتا کہاں قدیم اللہ مالک بھی ہے وہ ایسی صفات کا ذکر کیا جس میں تم ہو گئے کہا وہ تو آلہ قدیم پھر اللہ رب العالمین ہر چیز پر کاغذ ہوئے یعنی اللہ رب العالمین ان تمام صفات کے ساتھ ملکیت حیات کا کا مالک موت مالک اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کو ہر چیز پر مکمل طریقے سے گزرتا ہے اللہ رب العالمین کو کوئی عادت نہیں کر سکتا اسی لیے اللہ عبد العالمین نے دوسری جگہ کہا اس کی تفصیل دوسری آیت سے جس کو اللہ عبد العالمین نے اپنا پتی کو بیان کیا کہ ماں کا مسئلہ ہوتی ہے جیتو منسلی من تمام آتی والا اللہ کو زمین اور آسمان سے کوئی بھی چیز عادت نہیں کر سکتی ان لوگوں کا ناری من کر دیا اللہ جاننے والا بھی ہے اور ہر چیز کا مکمل طریقے سے قابل ہے

یعنی ابتدا صرف اور اگر اللہ سے پہلے کسی چیز کا وجود ہوگا تو باللہ اللہ کی وہ محسوس نہیں ہوگی جبکہ تمام چیزیں اللہ کی محسوس تو یہ صرف اللہ کی سمت ہے کہ اللہ وہی اول اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا وہ انتر آگے بڑے سماج میں صحیح اور نہایت بھی تم ہے آخر بھی تو ہی ہے تیرے بعد کچھ بھی نہیں کیونکہ اگر اس کے بعد کوئی چیز ہوگی تو اس کی مطلب اور ایسا ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ ہر چیز اللہ نے پیدا کرتا ہے وہ ہر سر باہر بڑے سطح کا صحیح تو غالب ہے تو تجھ سے غالب تجھ سے اوپر آ کوئی وہ ہر سر باہر بڑے سطح کا صحیح اور تو باطل ہے تو تجھ سے قریب اور کوئی چیز نہیں باطل سے یہاں پر بڑا اوپر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی بیان کیا کہ ہم مدعی رسول ہے کہتے ہیں اس سے کریم آپ کو چیز نہیں اس کا معنی ہے کہ ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین اپنے بلند اپنے مخلوق سے بہت آگے بہت آگا ہے بلند ہے تو اتنا کوئی اس کی پہنچ تک نہیں جاتا اور قریب کی اتنا بھی کوئی اس سے قریب نہیں پہلے کوئی اس سے پہلے نہیں اور کے کوئی اس کے بعد اجنا ہی سب یعنی اللہ عالمین سے آگے بڑھ کر کوئی نہیں ہو وہ بالکل نہیں کہیں علیم اور اللہ عالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے یعنی

أمواتها من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام کہ وہ وہ ہے جس نے اس نے پہاڑ بنائے زمین میں جو روزیاں تھی روزی تھی جو اقوام سے اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر کی اس کو متعین کیا مقرر کیا اور یہ پورا کام زمین کو بنانے کا اور رزق کے متعین کرنے کا مقرر کرنے کا اس کے مقدار کو اور کیسے کہاں سے ملے گا اس کو متعین کرنے میں اللہ نے چار دن لگایا چار دن اللہ العالمین نے اس پورے کام کو کیا پھر کہا اللہ سوا کی وہی انسمان آسمان کی طرف اللہ متوجہ فقال اور کہا تو زمین اور آسمان سے کہا کہ تم دونوں آ جاؤ چاہے اکاس کے ساتھ یا زبردست دونوں نے کہا کے ساتھ نے کہا ہے اللہ خالی نے آپ سات آسمان کو دو دنوں میں اور اس میں کچھ بھی ضروریات تھی آسمان میں جو رکھنا تھا جو سجانا تھا سب کو اپنا ادا نے دو دنوں میں پیدا کیا سات آسمان کے پاس تو ٹوٹل اپنا ادا نے چھ دنوں میں زمین اور آسمان کی تکلیف کی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب عالمی کو اس بات کا قابل ہے کہ اللہ کا کل ہو گیا تو چیزیں ہو جائیں پھر اللہ اپنے عالم نے چھ دنوں میں ان چیزوں کو کیوں بنایا ہم نے کہا بعض زمانے کی توجہ بیان کی ہے جیسے ان سے ہوتا نہیں ہوتا لیکن میں توجہ کو چھوڑ کر استعمال کرتا ہوں کیا ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا لا يسأل عما يفعل اللہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں سوال کرنے کا حق نہیں ہے اللہ نے کہا کہ جو اللہ کرتا ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے کہ اللہ نے کیوں کیا ہے یہ قرآن کے خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے تو لوگوں کو صرف آپ صرف شیطان نے ہی بات پر اٹھایا تو اس طرح کا سوال کرتے ہیں تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیوں ایسا کیا کیوں ایسا کیا یہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں اور اللہ نے ہمیں نہیں بتایا کہ کیوں ایسا کیا ہم بھی آپ کو نہیں بتا سکتے اور اب معلومات کا کوئی ذریعہ نہیں اور آپ کا سوال کرنا اللہ رب العالمین پر اعتراض کرنا ہے سوال کرنا نہیں کے لیے مسلم ہو جائے دوسری بات اللہ العالمین نے اس آیت سے پہلے آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا پھر زمین کی کام خرق السماوات والارض پہلے آسمان کو یعنی آسمان کو اور پھر زمین کو پہلے آسمان کو ذکر کیا پھر زمین کو اور جو آیت میں نے پڑھی تھی صرف اس میں پہلے زمین کی پیدائش کا ذکر کیا پھر آسمان کا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اختلاف کا قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس اور میں نے الحمد للہ شروع میں کہا کہ تقسیم میں کس طرح سے کروں گا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس یہی اعتراض آیا تو انہوں نے کہا کہ الحمد للہ اللہ نے واضح کیا کہ اللہ نے زمین کو پہلے پیدا کیا آسمان کو بعد میں پیدا کیا

پہلے زمین کی پیدائش کا ذکر کیا اور اس کے بعد لفظ پھر لایا جو اس بات سے دلال کرتا ہے کہ یہ کام جو اباس میں آ رہا ہے وہ پہلے والے کام کے بعد ہوا جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید آیا پھر حسن آیا اس کا مطلب پہلے زید شامل ہوا پھر اس کے بعد حسن آیا تو یہ لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے ایک کام ہو چکا اس کے بعد تو پہلے اللہ نے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا سوال یہ ہے کہ اللہ نے پہلے آسمان کا تفریح کیوں کیا ہے تو اسی لیے کہ اللہ نے جب آسمان کو بنایا تو جو کچھ اس کی ہے سب کو اللہ نے سات سے بنایا لیکن جب زمین کو پہلے بنایا تھا تو جو اس نے ضروریات کی سب کو بنایا پہلے آسمان کو بنا دیا اس کی ضروریات کو کر دی اس کے بعد پھر زمین میں جو ضروریات ہو سکتی تھی اس کو اللہ تبی نے پیدا کیا دلیل اللہ تعلیم نے کہا کہ غلط آر نے کہا کہ ہم نے اس کو بلند کیا فرمایا تم اشد بخار کا نہیں سما کہ تم لوگ زیادہ مضبوط ہو مخلوقات میں یا وہ آسمان جس کو ہم نے بنایا ہے رب آسمان کا آپ اس کو بہت بلند کیا ہے پھر اس کو برابر کیا پھر اس کے بعد اللہ نے کچھ اور چیزوں کا ذکر کیا پھر کہا ون تھا کہ اللہ نے اس کے بعد پہلے آسمان کو بنا دیا پھر زمین کو برابر کیا تو اللہ نے آسمان کو بنایا یہاں اللہ مطلب نے یہ نہیں کہا کہ زمین کو ہم نے اس کے بعد پیدا کیا کیا کہاں برابر اس کا مطلب کہ زمین میں جو اوبر خبر تھا جو اس میں وغیرہ کی جگہ بنانی تھی وہ جب اللہ رب العالمین نے آسمان کو مکمل طریقے سے بنانے کے بعد کیے تو اس اعتبار سے کہ مکمل طریقے سے جس چیز کو بنایا وہ پہلے آسمان ہے لیکن پیدائش کے اعتبار سے اصل کے اعتبار سے پہلے بنے تو الحمد للہ اس صورت میں اختلاف نہیں ہوتا جیسا کہ ابن عباس سجی اللہ عنہ کا جواب ہے کہا سمت سوا سوال پھر اللہ عز پر مستوی ہو گیا یا یعنی جو زمین میں داخل ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے وبا سے نکلتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے ہے تمام جو آسمان سے اترتا اللہ اس اس کو بھی جانتا ہے جو میں داخل ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے وہ اللہ تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں گے بصیر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھتا ہے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ عرض پہ مستقل ہو جائے اللہ رب العالمین اپنے عرض پہ مستقل ہونے کو قرآن میں سات جگہ ذکر کیا اسی لفظ کے کہ اللہ عرض پر مستقل اللہ عرض پر مستقل جیسا کہ سورت الانام کے ساتھ سورت الراج میں سورہ یونس میں سورت الفان میں سورت حجر میں اور اس سورہ میں اور سورت آحاد چار جگہوں کے اللہ اپنے عالمی نے اس کو بیان کیا کہ اللہ کہاں ہے عرض پر میں پہلے پوری آئے اس لیے پڑھی کیونکہ پوری آیت کی تقریر ایک ساتھ بیان کی جائے گی اللہ نے اس کے بعد بیان کیا کہ اللہ تو عرض پر ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ عرض پر ہے تو دنیا کا بے خبر نہیں یا لگو ماں یہ بھی ممکن اب زمین میں جو داخل ہوتا ہے نہ اس کو جانتا ہے ہے عرض پر جانتا ہے زمین کے تمام میں سے اس کو جانتے ہیں جیسے بیج کو داخل کرتے ہیں تو جانتے ہم نے اس کو داخل کیا اور بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتے لیکن اللہ سب کو جانتے وہاں ہے تو ہاں جو کچھ اس سے نہیں کرتا اللہ سب کو جانتا ہے ہم تو کچھ کو جانتے ہیں جس کی ہم نے کھیتی کی ہے اس میں سبھی بات کو لیکن اللہ ایک ایک چیز جو زمین سے نکلتی ہے اللہ سب کو جانتا ہے باوجود کے جانتے وبا سامان جو آسمان سے نازل ہوتا ہے پر اس سے بارش اور جو بھی چیزیں سب اللہ جانتا وما یا ابو ہا ہاں الگ یا اردو مانا آتا ہے اور عربی میں جب یہ پیڑ آتا ہے یہ وب آتا ہے یا اردو تو اس کے ساتھ جو وز پوزیشن استعمال ہوتا ہے جس کو ہم لوگ سلا کہتے ہیں وہ ایلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو ٹو کے معنی میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے یہاں پر علا کا لفظ استعمال نہیں کیا سی کا لفظ استعمال کیا جو ان کے معنی میں آتا ہے سوال ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ علا کا لفظ یارسو کے کے کے کے لفظ لفظ لفظ لفظ ساتھ استعمال استعمال استعمال استعمال ہوتا ہے اللہ اللہ سے تو تو تو دو دو دو معنی معنی معنی معنی تاکہ اس میں طرح کا کا کا پیدا پیدا ہو اگر ہم کریں گے ایک ہوگا صرف جانا لیکن نے کیا ہوا نمبر ایک کرنا اور نمبر دو کر اور مختصر میں دو مہانی بیان کی اس کو بلاغت کے اندر تغمین کہتے ہیں اور اللہ کا کلام سب سے زیادہ بنی اس سے زیادہ بڑی کسی کا کلام اس سے زیادہ بھی بڑی ہو سکتا ہے کہ کئی پر کو ایک کے استعمال کی ضرورت تھی اللہ نے ایک کے ذریعے دونوں کو بیان کیا الحمد للہ ہمارے مجھے ہونا یاد بھی کیا تو اس کرتا ہے وہ معلوم جہاں کہیں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے اس لفظ نے بہت سارے لوگوں کو اس کار میں ڈال دیا اور جانتے ہیں مسلم میں کیوں پڑے حفیظ نے کہا حفیظ بیٹی نے کہ گھبرا کے مسلمان یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے کیا چھوٹ گیا ہاتھ سے زمان محمد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کھولو گے ان کی کو گے سن لو کہ ایسے ہی پھنسو گے ایسے ہی گزراہ تو جب لوگوں نے قرآن کی تفصیل کو صرف اپنی زبان سے اور اپنی سمجھ سے سمجھنا چاہا تو کہا کہ یہ تو مسلم ہے تو اسی لیے تقسیم کیا کیا کہ اللہ ہر کسی کے ساتھ ہو ذات کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ ہو اور اللہ ہر جگہ ہم نے کہا کہ اگر صحابہ کی تقسیم کے مطابق سمجھتے طرف کے مطابق تو گمراہی نہیں بڑھ ابن ابھی حاصل نے ابن عباس رضی اللہ عنما سے اتنی تقسیم نقل کی ہے کہ رحمہ اللہ نے خود کر دیا ہے

دین کا علم دے اور تعلیم کا علم سیکھا دین کی جلد سیکھا انہوں نے کہا کہ ماں اللہ تمہارے ساتھ ہے کیا مطلب اس کا علم کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے اور آج لوگ پیدا ہوئے اور شام کے نہیں اللہ ذات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہم نے کہا تم تمہاری کوئی حیثیت نہیں تم اسی طرح ہو جس طرح پورا کربت کا ڈھیر ڈھیر ہوتا ہے کچھ دن جمع رہتا ہے پھر اس کے بعد اٹھا کر کہیں اور پھینک دیا تمہاری حیثیت کیا ہے ایسے ہی کے بدل اور پھر سنو تب یہ رحم ہے اور سبھی آپ نے پوچھا نسوری ہے اس کا ماننا اور اس کی تفصیل علم سے کیے الحمد للہ یہ جو تفصیل جو ہم نے آپ کے سامنے صحابہ صاحب اسب تعمیر کے اخبار سے پیش کیا الحمدللہ اس پہ اس تفصیل پہ اہل سندھا اور جمع کا اجماع اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اجماع کیا چیز ہے اور معذرم کے ساتھ وقت تھوڑا لگا مجھے آدھا گھنٹہ کی بات کہی گئی تھی وقت زیادہ ہو گیا لیکن بات اہم ہے میں کمپلیٹ نہیں چھوڑ سکتا اجماع کہتے ہیں عمر کے تمام اہل علم کا کسی زمانے میں کسی ایک مسئلے پہ مستقل ہو جانا اس کو اجماع کہتے ہیں اور اجماع شریعت کے دلائل میں ہے اس کا انکار کرنے والا کافی اور اس کے خلاف جانے والا بندہ اللہ رب العالمین نے اجماع کو ثابت کیا ہے سورہ نساء میں ایسا اللہ کبھی بات آئے گی تو پھر اجماع کے اوپر بات ہوگی ویس کبھی اگئی کبھی نہیں المؤمنین کہ لوگ اگر مومنوں کے راہوں کے علاوہ کسی اور بھی آپ کی پیسے کریں گے تو ہم نے جاننا ملا اب مومنین سے بڑا کون ہے اس وقت جو موجود تھے مومنین یعنی صحابہ کرام اور اس میں ہم جانتے کوئی ایک دو نہیں آئیں گے مومنین تمام صحابہ آئیں گے اللہ نے ان تمام لوگوں کی ایک راہ بتائی ہے اس کا مطلب ان کے راہ کے علاوہ کسی اور راہ کو پکڑنا نہیں یعنی ان کی بھی ایک راہ ہے کہ اگر وہ کسی ایک راہ پر چلے اور لوگ دوسرے راہ پر چلے تو گمراہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوائی نے اللہ نے حدیث کو صحیح کہا ابو داؤد میں ان امتی لا تجتمع على ضلاله میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی اب آئیے اجماع اجماع نمبر ایک نقل کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان سے نقل کیا ہے طبقات الحنابلہ میں ان سے نقل کیا گیا یہ اجماع حج کو فکر کیا اپنے طبی رسم اللہ نے مجبور فتح میں دیو نمبر دو اجماع کو نقل کیا ہے ابن اکتوبر نے اور ان سے نقل کیا ابن اکتوبر نے نقل کیا اجماع کہا کہ مسلمانوں نے اجماع کیا ہے کہ اس آیت کی یہی تفصیل ہے اور ان سے نقل کیا تین لوگوں نے اجماع ابن زہبیہ نے زہبی نے ابن القیم نے

جو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اللہ کہاں آسمان میں یا زمین میں کہا ایسا سچ کافی ہے اللہ نے کہا کہ آپ آسمان والے کام کی دوا یہ ان کا سوال ہے کہ اللہ ارد پر ہے تو اللہ ارد پر ہے اللہ رسمان کی ذات کے ساتھ اکثر ہوتے ہیں اس کو نقل کیا ہے الفکل اکبر سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الفقن اکبر سے نقل کیا ہے الفتوا الحمدی القرآن اور یہی عقیدہ امام شافی امام احمد امام مالک اور جیسا کہ ابھی ذکر کیا امام ابو خلیفہ اور امت کے تمام اہل سنہ کے عالموں کا ہے حتیٰ کہ جب جہنیہ آئے تو انہوں نے اس کا کیا اور انہوں نے کہا نہیں اللہ ہر جگہ

تم امام ابو حنیفہ علیہ اللہ کی زبانی بھی بولا تم امت کے عالموں کی زبانی بھی بولا تم نے قرآن کی بھی مخالفت کی تم نے سنت کی بھی مخالفت کی تم نے صحابہ کے غیر کی بھی مخالفت کی اور تم نے اجماع امت کی مخالفت کی تم کو کون سی زمین اور کون سا آسمان بنا دے امت کے اندر شک ڈالنا شروع ہو اور اپنی عمل کی بنیاد پر تفصیل کرنا چھوڑ آؤ ہم بھی تم بھی نہ تم میری تفصیل کرو نہ ہم تمہاری آؤ ہم سب مل کر اللہ کی اس کے رسول کی اور اس کے صحابہ کی تفصیل کو لے کر ان شاء اللہ تمام اختلافات عقائد میں مسائل میں مل جائے وسلم اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے جن کو تم کر رہے ہو ان میں اللہ رب العالمین کی بات ذکر کی گئی میں ان شاء اللہ اپنے بات کہہ کے بات کو ختم کروں گا اللہ بے تھا ان کو قرآن و سنت کی بات ختم نہیں ہوتی سنتے تو حادثہ خراب ہو جاتا ہیں اللہ رہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے مطلب ہمارے کیسے ہم نے کہا کہ تم نے قرآن کو پڑھا نہیں تو سمجھا نہیں اللہ نے اپنی کفاق کے سلسلے میں جو اصول بیان کیا اور اس سے باہر اللہ کی کفاق کا عقیدہ نہیں ملے گا یاد ان دو نمبر ایک وہاں تھا کبھی کلی چاہیے اور الحمد للہ ہماری آسانی کے لیے آئے تھے بیان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير کہ نمبر ایک اللہ کے جیسا کوئی نہیں کے بارے میں جانتے ہیں اللہ کی ذات کہتے ہیں جب ہم اس کی ذات کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو اس کی صفات کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں تو ذات کی کیفیت کسی کو نہیں معلوم صفات کی کیفیت کسی کو نہیں معلوم تیسری بات اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ سنتا ہے ہم نے بارہ اللہ سنتا ہے اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا کیسے سنتا ہے ہم نے ذہن سے نکال دیا اس سوال کو اس آیت سے یہ بھی سمجھ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس کان ہے آنکھ ہے بعض جو بنکارے اللہ کے پاس کان کیسے ہوگا تمہارا سے انکار کیا کیا اللہ سنتا ہے لیکن کان نہیں ہے عجیب بات ہے ہم اگر کہیں کہ وہ آدمی دیکھتا ہے لیکن آنکھ نہیں ہوتی لوگ کیا کہیں گے کہ پاگل ہو گیا جب تک چیز کا وجود نہ ہو تب تک اس چیز سے جو فائدہ ہوتا ہے ان فائدے کو کیسے سکتے جب تک مثال کے طور پر کتاب کا کلر کیسا ہے ریڈ ہے یا اس کا تھوڑا ڈارک ہے ہم جب تک اس کتاب کا کلر وہ نہیں ہوگا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے وہ کلر دکھ رہا ہے جب تک اس چیز میں لکھاوٹ نہیں ہوگی ہم کیسے کہیں گے کہ اس میں کچھ پڑھا بھی جا سکتا ہے مطلب چیز ہونی چاہیے اللہ عالمی مطلب جب تک اللہ کے پاس آنکھ نہیں ہوگا پھر دیکھنے کی بات کرتا ہے تو اللہ نے یہ نہیں آنکھ ثابت کیا بلکہ اللہ نے اس سے آگے بڑھ کے ایک ایسی چیز ثابت کی جس سے نہ بھی مانتا ہے کہ دوسری چیز کی اور یہ بناوٹ ہے کہ کوئی چیز ثابت کرے جس سے ایک دوسری چیز لازم آئے اللہ نے کہا وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس بھی ہم کو نہیں مانا دوسری بات ہے اللہ کی بہت ساری بات ہے اللہ نے آپ سمیر اور وسیع کی قیمت ہی کی ذکر یہ سمجھانے کے لیے کہ سبھی آنکھ اور کان کی صفت ہر مخلوق میں ہر مخلوق کر رہی ہے تو سنو یہ جی جائے کہ ہر مخلوق کو ہے آم بھی اور کان بھی اس کے باوجود اللہ کو بھی آم ہے اللہ کو بھی کان ہے لیکن کہتا ہے ہم نہیں جاتے ہمارے جیسا ایسا نہیں ہوتا آخری بات کہہ کر اپنی بات کو خود کروں گا ہم کہتے ہیں چوہا کا ہاتھ ہاتھی کا ہاتھ اور اس سے جانور کر جب ہم کہتے ہیں ہاتھی کے ہاتھ ہے یا میں نے ہاتھی کا ہاتھ دیکھا کیا اس اس سے لازم آتا ہے کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرف لازم آتا ہے کوئی بھی سمجھے گا اگر مان لیا کسی نے ہاتھی کو نہیں دیکھا جیسا کہ امام مالک کے زمانے میں ہاتھی نہیں دکھایا تھا تو کسی نے اگر ہاتھی کو نہیں دیکھا اس کو ہم کہیں گے اگر ہاتھی ایک جانور ہے اس کے پاس بھی ہاتھ ہے کیا وہ یہ سمجھے گا کہ ہماری طرح وہ ہاتھ ہو مطلب یہ کہ ہاتھی کا ہاتھ اس سے اونچے جاتا ہے جیسا ہاتھی کا ہوتا ہے جب جانوروں میں ایک دوسرے کا ہاتھ ایک دوسرے کے جیسا نہیں ہو سکتا جب مخلوق میں آتا ہے تو پھر سارے اور مخلوق کا کیسے ایک جیسا ہو سکتا ہے پھر سے جب مخلوق اور مخلوق کا ایک جیسا نہیں ہو سکتا تو ساری کا مطلب سے کیسے ہو سکتا سبحان اللہ العظیم اور تمام تعریف اس طرف کے لیے ہے جس نے اپنے آپ کو بہت ساری صفات سے مستقب کیا اور وہ تمام صفات اللہ رب العالمین کے عظمت و جلال کے لائق ہے ہم نہیں جانتے کیفیت کس طرح سے ہم یہ جانتے وہ صفات اللہ نے بتائے ہیں ہم اس پر ایمان رکھیں گے وہ صفات اللہ نے اپنے لیے ثابت کیے ہیں ہم ثابت کر کے کیسے ہے ہم نے اس کو کیسے نہیں ہے اللہ عبد العالمین سے دعا ہے کہ اللہ عبد العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کو صحابہ اور سلط کے فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم لوگ کو ضلالت گمراہی سے بچائے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان اسی طریقے پر لانے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے اس امت کی طرف میں ایمان لایا تھا آمین واقع الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ